آگ کا عذاب دشمن کو تکلیف دینے اور ضرر پہنچانے کا حق غیر محدود تھا یہاں تک کہ آگ کا عذاب دینے میں بھی تعمل نہ کیا جاتا تھا تاریخ عرب کا مشہور واقعہ ہے کہ یمن کے بادشاہ زو نواس نے ان سب لوگوں کو جو اس کے دین سے پھر گئے تھے پکڑ کر بڑھتی ہوئی آگ کے علاؤ میں ڈلوا دیا قرآن مجید میں اسی کے متعلق آیا ہے کہ قتلہ اصحاب الاخدود ناری ذات الوقودی از ہم علیہ قعود منظر بن القیس نے جنگ اوارا میں جب بنی شیبان پر فتح پائی تو ان کی عورتوں کو زندہ جلانا شروع کر دیا اور بنی قیس کے ایک شخص نے مشکل سے ان کی جان بخشی کرائی اخشا اسی واقعے پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے اس نے جنگ وارہ میں بنی شیبان کے اسیروں کو چھڑا لیا جبکہ ان کی جوان لڑکیاں آگ میں ڈالی جا رہی تھیں امرو بن منظر نے ایک قصور کی بنا پر منت مانی تھی کہ بنی دارم کے سو آدمیوں کو زندہ جلاؤں گا چنانچہ اس نے ان پر چڑھائی کی اور ننانوے آدمی ہاتھ آئے جنہیں اس نے جلا دیا اب منت پوری کرنے میں ایک کی کثر رہ گئی تھی اتفاق سے اس وقت قبیلہ براجم کا ایک شخص ادھر سے گزر رہا تھا وہ گوشت کی بو سونگ کر سمجھا کے کھانا پک رہا ہے اس لیے امرو کے لشکر کی طرف آ گیا امرو نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے اسی کو آگ کے علاؤ میں جھونک دیا اسی واقعے کے متعلق جریر کہتا ہے کہاں ہیں وہ جو امرو کی آگ میں جلائے گئے اور کہاں ہے اسعد جو تمہارے درمیان پرورش پاتا تھا